زور سے ہوتے تھے ہم زیر نہ تدبیروں سے زور سے ہوتے تھے ہم زیر نہ تدبیروں سے ہاں اگر ہوتے تھے مجبور تو تقدیروں سے لیتے تھے سینوں پہ ڈرتے نہ تھے ہم تیروں سے لیتے تھے سینوں پہ ڈرتے نہ تھے ہم تیروں سے گرجے تکبیروں سے برسے کہیں شمشیروں سے جذبہ ایمان دل میں اس طرح زندہ کرو موت کے نرغے میرا زندگی پایا کرو جذبہ ایمان دل میں اس طرح زندہ کرو موت کے نرغے میرا زندگی پایا کرو کسرت کفار کو خاطر میں وہ لائے نہیں کسرت کفار کو خاطر میں وہ لائے نہیں تم بھی ان بدری صحابہ کی طرح سوچا کرو جذبہ ایمان دل میں اس طرح زندہ کرو موت کے نرغے میں راز زندگی پایا کرو وہ کسی بو جہل سے ایک لمحہ گھبرائے نہیں وہ کسی بو جہل سے ایک لمحہ گھبرائے نہیں تم ہنین و بدر کی تاریخ کو زندہ کرو تم ہنین و بدر کی تاریخ کو زندہ کرو جذبہ ایمان دل میں اس طرح زندہ کرو موت کے نروے میرا راز زندگی پایا کرو موت بن کر پھر وہ چھا جائے دل اغیار پر موت بن کر پھر وہ چھا جائے دل اغیار پر پھر کسی غازی صلاح الدین کو پیدا کرو پھر کسی غازی صلاح الدین کو پیدا کرو جذبہ ایمان دل میں اس طرح زندہ کرو موت کے نرمے مراض زندگی پایا کرو قبلہ اول تمہارا منتظر ہے آج بھی قبل اول تمہارا منتظر ہے آج بھی اس کی آزادی کے بارے میں بھی کچھ سوچا کرو اس کی آزادی کے بارے میں بھی کچھ سوچا کرو جذبہ ایمان دل میں اس طرح زندہ کرو موت کے نرغے راز زندگی پایا کرو یہ بتا دو ایک خدا کو ماننے والے ہیں ہم یہ بتا دو ایک خدا کو ماننے والے ہیں ہم قبل اول کی جانب بھی کبھی دیکھا کرو قبل اول کی جانب بھی کبھی دیکھا کرو جذبہ ایمان دل میں اس طرح زندہ کرو موت کے نرغے میں راز زندگی پایا کرو مسجد اقسام میں گونجے پھر صدا تکبیر کی مسجد اقسام میں گونجے پھر صدا تکبیر کی یوں روایت عمر فاروق کی تازہ کرو یوں روایت عمر فاروق کی تازہ کرو جذبہ ایمان دل میں اس طرح زندہ کرو موت کے نرغے میرا سے زندگی پایا کرو موت کے نرغے میرا سے زندگی پایا کرو موت کے نرغے میرا سے زندگی پایا